السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز ٹو کا لیکچر نمبر آٹھ گزشتہ تین لیکچرز میں ہم نے فکسڈ ایسٹس پہ غور و خوص کیا تھا آج ہم ایسٹس ہی کو آگے لے کے چلیں گے لیکن آج فکسڈ ایسٹس نہیں آج انٹینجیبل ایسٹس کی ہم بات کریں گے فکسڈ ایسٹس آپریٹنگ ایسٹس ہیں ان کے علاوہ اور یہ ٹینجیبل ایسٹس بھی کہلاتے ہیں ان کے علاوہ ایک دوسری قسم کے ایسٹس انٹینجیبل ایسٹس ہوتے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چھوئی نہیں جا سکتی دیکھی نہیں جا سکتی لیکن ایک خیال ایک تصویر ہے جس کو کوئی ویلیو اٹیچ کیا جا سکتا ہے اور مثال کے طور پہ جیسے برانڈ نیم ہے کسی چیز کا کسی بھی پروڈکٹ کا کسی ریسٹورینٹ کا کسی اور فیسلٹی کا وہ برانڈ نیم جو ہے اپنی ایک اس کی مارکیٹ بن جاتی ہے لوگ اس نام کے ریسٹورانٹ اس نام کے پروڈکٹ کو خریدتے یا اس میں جاتے ہیں لہذا اس نام کی کچھ وقت ہو گئی اس نام کا کچھ ویلیو ہو گیا ایک کیمسٹ کی دکان ہے تو اس کیمسٹ کی دکان پہ یا فارمیسی کے اوپر لوگ بار بار صرف اس لیے جاتے کہ وہاں پہ اس فارمیسی یا یہ جو فارمیسی کی چین ہے اس میں مختلف قسم کی دوائیاں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور صحیح داموں پہ مل جاتی ہیں لہذا اس نام کا اس برانڈ نیم کا کوئی ویلو ہے چائے ہم پیتے ہیں ہم چائے کہتے رہی صاحب ہم نے تو فلاں چائے پینی ہے یہ والی نہیں وہ والی چائے پینی ہے وہ والی چائے جو ہے وہ ہم کو پسند آ گئی اس کا نام بھی ہمیں پسند آ گیا اس نام کا کچھ ویلو ہو گیا اس ویلو وہ ویلو جو ہے اس برانڈ نیم کا وہ ویلو جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے وہ برانڈ نیم جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے وہ پیٹنٹ جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے کاپی رائٹ جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹ ہے تو آئیے آج کے لیکچر میں کے بارے میں ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں انٹینجیبل ایسٹس میں آج جو گفتگو انٹینجیبل ایسٹس کے حوالے سے ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ جی کمپنیز آرڈیننس اور international accounting standards intangible assets کے بارے میں کیا کہتے ہیں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی براڈلی اسپیکنگ انٹینجیبل ایسٹس کیا چیز ہوتی ہیں اب فورتھ شیڈیول کمپنیز آرڈیننس کا جو ہے اس میں انٹینجبل ایسٹس کی کلاسیفیکیشنز دی گئی ہوئی ہیں جن میں goodwill patent copyright trademarks designs اور مختلف قسم کے چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں جن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا لیکن اینی ادر سملر تھنک اب گڈ ول کیا ہوتی ہے پہلے تو یہ دیکھ لیں گڈ ول کسی ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک اوپین ہوتی ہے بیسکلی کہ یہ ادارہ یہ یوٹیلٹی یہ ریسٹورینٹ یہ جو بھی کچھ چیز ہے ڈاکٹر لوئر اکاؤنٹنٹ وہ کاروبار جو ہے جس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے وہ اپنے کلائنٹس کی سروس کو سروس دیتے ہیں جس کوالٹی کی سروس دیتے ہیں وہ تمام چیزیں مل کر کے اس ادارے کی گڈ ول جو ہے وہ بناتی ہیں لوگ ان کے پاس جانا پسند کرتے ہیں کیوں پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی ایک ریپوٹیشن مارکیٹ میں اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ان کے یہاں پہ کوالٹی آف سروس بڑی اچھی ہے لیول آف سروس بڑا اچھا ہے اٹینشن ملتی ہے دام مناسب ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ جو بھی کرائیٹیریاز ایک ریپوٹیشن بلڈنگ کی مال جو ہے وہ بڑا اچھا اس دکان سے ملتا ہے صاف ملتا ہے ستھرا ملتا ہے تازہ ملتا ہے لہذا ہم اس دکان پہ جائیں گے ہم کسی اور دکان پہ نہیں جائیں گے تو یہ تمام انسر جو ہیں یہ مل ملا کر گڈ ول جو ہے اس سے کریٹ کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر اس ادارے کے بارے میں تو یہ تو گڈ ول ہوگی پیٹنٹ جو ہے وہ اگر کوئی ایجاد کوئی کر رہا ہے کوئی نئی چیز ہے جو کہ پہلے نہیں ہے تو اس کا جو رائٹ ہے اس کا جو اس کو کو کو اس اس اس کا جو خیال ہے اس کا جو ڈیزائن ہے اس تمام چیز کو اس کو جو ہے وہ پیٹنٹ کے طور پہ رجسٹر کرایا جاتا ہے اور اس کا بھی ویلیو جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور ویلیو ظاہر ہے کسی بھی چیز کا وہ نہ صرف ان ایبسٹریکشنز یعنی ریپوٹیشن وغیرہ کی وجہ سے بلکہ اس وجہ سے بھی پیدا ہوتا ہے یا بنتا ہے کہ سیلز کتنی ہو رہی ہیں اگر وہ ریپوٹیشن نہ ہوتی ہے ایک عام لیول کی ریپوٹیشن ہوتی تو پھر کیا سیل ہوتی اور اگر یہ سیل کچھ لیول سے بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کا ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ہماری ریپوٹیشن یا ہمارے بزنس کی ریپیوٹیشن جو ہے وہ مارکیٹ میں بڑی اچھی ہے اس کی گڈ ول ہے اور یہ سپر پروفٹس ہمیں ارن کر کے دے رہی ہے تو مختصراً یہ یہ مختلف جو کلاسیفیکیشنز تھیں ان کا مطلب ہے مطلب جو تھا وہ میں نے آپ سے بیان کیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی انفارمیشن جو ریکوائرڈ ہے شو کرنا according to the companies ordinance nineteen eighty four intangible assets کے وہ انفارمیشن کیا ہے سب سے پہلے تو جو بھی انٹینجیبل ایسٹ ہے it must be shown at the original cost or the amount of the valuation یعنی اس کو کاسٹ پہ یا جو بھی اس کی ویلو ڈٹرمن کی گئی ہے اس ویلو پہ اس کو شو کیا جائے گا کاسٹ کا تصور کہاں سے آ جائے گا کاسٹ کا تصور وہاں پہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے اس کی کوئی قیمت ادا کی ہے اس گڈ ول کو ایکوائر کرنے کی اس پیٹنٹ کو ایکوائر کرنے کی کاپی رائٹ کو ایکوائر کرنے کی حاصل کر کے حاصل کیا خریدا ہے تو محالہ آپ نے اس کی کوئی رقم اس اس اس کی عفظ آپ نے کوئی رقم ادا کی ہوگی وہ رقم جو ادا کی ہوگی وہی اس کی ویلیو ہوگی اور یا اس اس, اس, کی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہوگی جو کہ آپ نے ادا کی ہے تو اس کاسٹ پہ آپ اس کو اگر بکس میں شو کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو شو کریں گے دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ جی اس کاسٹ میں یا اس انٹینجبل ایسٹس کے حوالے سے سال کے دوران جو ہے وہی فائنینشیل ایئر میں موومنٹ کیا ہوئی اگر کوئی موومنٹ ہوئی ہے یا نہیں تو وہ بھی شو کرنے کی ضرورت ہے پھر تیسری چیز جو ہے وہ aggregate amount written off or provided or retained up to the date of the balance sheet by way of provision for depreciation or amortisation or ڈیمینیشن ان ویلو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جس طریقے سے آپ ٹینجیبل ایسٹس کو استعمال میں لا کر کے اس کو ڈپریسیٹ کرتے تھے اسی طریقے سے انٹینجیبل ایسٹس کے حوالے سے جو بھی اس کی کاسٹ یا ویلو ہے اس کو آپ over a period of time جو ہے اس کو آپ ایمورٹائز کرتے ہیں یا ڈپریسیٹ کرتے ہیں یا اس کے اگینسٹ پروویژن کرتے ہیں کہ جی اس کے ویلو میں کوئی کمی آ گئی ہے آپ کہیں گے کہ جی کمی کیسے آ سکتی ہے ان چیزوں میں ریپوٹیشن ایک دفعہ بن جائے ریپوٹیشن بن گئی اس کو برقرار رکھنے کی جدوجہد کی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ وہ ریپوٹیشن اسی لیول پہ رہے جس لیول پہ وہ جو ہائی لیول پہ پہنچی تھی لیکن اگر وہ ریپوٹیشن وہ goodwill over the period of time اور کمپٹیشن انکریز ہو جاتا ہے آپ سے بہتر سروس دینے والے پیدا ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی گڈ ول یا آپ کے ادارے کی گڈ ول جو ہے وہ کسی حد حد تک افیکٹ ہوگی اس وجہ سے جو بھی ویلو تعین کیا جاتا ہے یا کاسٹ تعین کی جاتی ہے اس انٹینجیبل ایسٹ کی وہ کاسٹ جو ہے وہ بھی رائٹ آف کی جاتی ہے over a period of time اور اس کے بارے میں ابھی تھوڑی دیر میں ہم بات دوبارہ کریں گے اب انٹینجیبل ایسٹ بہوالا آئی اے تھرٹی ایٹ اس میں کچھ definition I A thirty eight international accounting standard number اڑتیس جو ہے وہ انٹینجیبل ایسٹس پہ ہے اور اس میں انٹینجیبل ایسٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ intangible asset is an identifiable non monetary asset without physical substance held for use in production or supply of goods or services for rentals to others or for administrative purposes. یعنی basically intangible asset کو وہ کہہ رہا ہے کہ جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائبل ہونا چاہیے یعنی اس کی شناخت ہو سکے یعنی آم, وہ خیال یا وہ تصور یا وہ opinion یا جو کچھ بھی ہے وہ اس کی کوئی آئیڈینٹی یا اس کی شناخت جو ہے وہ ہم کرنے کے قابل ہوں اور کی جا سکتی ہو لیکن اس شناخت کا مطلب کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی اس خیال تصور یا جو کچھ جو بھی ہے وہ چیز patent copyright trademark goodwill اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں ہے یعنی وہ اس کرسی یا اس میز کی طرح نہیں ہے کہ ہم اس کو محسوس کر سکے چھو سکے ہاتھ لگا کر کے سو فزیکل سبسٹینس نہیں ہے اور وہ اس لیے اس کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس میں پروڈکشن یا سپلائی آف گڈز یا سروسز یا اس عنوان سے ہم مثال کے طور پہ بہت سارے ہوٹل کی چینز ہوتی ہیں اب ہوٹل کی وہ چین جو ہے وہ امریکہ ولایت اٹلی گریس کہیں بھی ہو سکتی ہے وہاں کی چین ہو سکتی ہے ملیشیا کی چین ہو سکتی ہے لیکن اس چین کا نام جو ہے وہ نام آپ کے ملک میں اسی نام سے ہوٹل رکھ دیا جاتا ہے جس نے وہ نام دیا وہ نام جس کا تھا جس نے وہ جس کی چین تھی اس نے آپ کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ اس کا نام استعمال کر سکیں اس اجازت دینے کے لیے اور اپنا جو نام استعمال کرنے کے لیے آپ اس کو کچھ معاوضہ دیں گے اس طریقے سے یہ آپ نے اپنا گڈ ول یا اپنا جو نام تھا اس کو رینٹ پہ دیا اور یہ معاملہ جو ہے یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سو so, وہی چیز جو ہے کاپی رائٹ ہے مثال کے طور پہ آپ کسی فلم جو بنائی جاتی ہے مثال کے طور پہ وہ فلم جو ہے وہ اون کرتا ہے ایک ڈائریکٹر یا ایک پروڈیوسر جو ہے وہ اس کو اون کرتا ہے اس کو جتنی مرتبہ چاہے ٹیلی ویژن سے دکھایا جائے گا فلم سنیما پہ دکھایا جائے گا جہاں کہیں بھی دکھایا جائے گا ان کو رائلٹی ملتی ہے ان کو پیسے ملتے ہیں اس ایگزیبیشن کے اسی طریقے سے ٹیلی ویژن کا اگر کوئی پلے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے جو پلیئرز ہیں یا ایکٹرز جو ہیں ان کو جو ہے وہ رائلٹی ملتی ہے اس کی ری ایگزیبیشن کے حوالے سے اور وہ پلے اس لیے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ وہ پلے عوام میں یہ پاپولر ڈیمانڈ ہے یہ وہ بڑا پاپولر ہے پلے اور اس کی ڈیمانڈ ہے کہ جی اس کو دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جائے تو اس کو دوبارہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے عوام کے کہنے پہ سو ایک ریپوٹیشن قائم ہوگی وہ ریپوٹیشن ہمیں کیسے پتا چلی لوگوں نے ہمیں لکھا ہمیں فون کیا وغیرہ وغیرہ اور اس کو ہم نے پھر سے دکھایا اس کا اس کو دوبارہ دکھانے پہ جو رائلٹی جو ہے جو پلیئرز کو یا ایکٹرز کو دی جاتی ہے وہ جو ہے وہ بھی اسی اس میں آتی ہے پرویو کے اندر تو رینٹل بیسکلی ہم ایکسپلین کر رہے تھے کہ جی رینٹل آپ گڈ ول کو یا نان مانیٹری ایسٹس کو کیسے جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں رینٹ پہ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی اب انٹینجیبل ریسورسز جو ہیں وہ کیا ہے سائنٹیفک یا technical knowledge computer software مثال کے طور پہ design and implementation of new processes licences fishing licence import export licence یا quotas intellectual property patents copyright motion picture films market knowledge customer lists customer اور supplier relationships market share trademarks یہ تمام ایگزامپلس ہیں آف انٹینجیبل ریسورسز یا انٹینجیبل ایسٹس کے لیکن ہو سکتا ہے کہ جی اس میں سے شاید کوئی ایسی چیز ہو مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا کوٹا ہے یا اس کا لائسنس جو ہم کو لینا پڑ رہا ہے جی یہ تو ایک حکومت نے ایک چیز لگائی کہ جی آپ یہاں پہ آپ نے مچھلی پکڑنی ہے تو آپ مچھلی کا لائسنس لے لیجئے یا آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک لائسنس چاہیے یا امپورٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک لائسنس چاہیے ورنہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے لائسنس کی تو لائسنس جو ہے وہ یہ گارنٹی تو نہیں کر رہا کہ جی اس جھیل کے اندر یا اس دریا کے اندر بے تحاشا مچھلی ہے یا یہ لائسنس اس جھیل کا یا اس دریا کا یا اس حصے کا دریا کے اس حصے کا اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ اس حصے کے اندر بہت زیادہ مچھلی ہوتی ہے ایسی بات نہیں امپورٹ ایکسپورٹ آپ کو ایک آپ ایک اجازت لے رہے ہیں کہ جی ہم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں آگے کاوش تو آپ کی اپنی ہے کہ آپ کر سکیں یا نہ کر سکیں تو جی یہ جو لائسنس جو ہے یہ لائسنس جو ہے یہ تو ایک ایسی خامخواہ کی چیز ہے یہ کوئی ایجاد نہیں ہے کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جی آپ یہ لائسنس حاصل کر لینے کے بعد ضرور یہاں سے مچھلی پکڑیں گے یا ضرور یہاں سے یہاں یہاں پہ سے ایکسپورٹ کریں گے یا امپورٹ کریں گے سو یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جی اس انٹینجبل ایسٹ کے ڈیفینیشن میں پورے طریقے سے نہ آتی ہو چیز یہ ہے کہ انٹینجبل ایسٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائبل ہونے چاہیے کنٹرول اوور ریسورس یعنی اس کی وجہ سے اس نان مانیٹری ایسٹ کی وجہ سے کوئی سروس کوئی پروڈکشن کوئی چیز جو ہے وہ کنٹرول ہو رہی ہے یعنی اگر ایک ہوٹل کا نام ہے جو ہم استعمال کرنا چاہتے تو وہ ہوٹل کی ہوٹل کا جو پاپولر نام ہے وہ نام جو ہے اس سے ہی لوگ دوبارہ آئیں گے لوگ کہیں گے کہ جی اس ہوٹل کی ایک اور برانچ کھل گئی ہے فلا جگہ پہ اور چونکہ یہ ہوٹلز اس نام کے ہوٹلز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں یا ریسٹورینٹس بڑے اچھے ہیں لہذا وہاں جانا چاہیے تو کنٹرول اوور ریسورس اور پھر یہ کہ اس کی یوزج جو ہے اس سے فیوچر اکنامک بینیفٹس ہمیں ارائز ہونے چاہیے آئی ایس جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ if an intangible resource such as listed above does not meet the definition of intangible asset then any expenditure incurred to acquire or internally generated will be recorded as current period expenditure اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک ایسی چیز خریدی جو کہ انٹینجبل ایسٹس کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی یا وہ کرائیٹیریاز جو تمام جن کا حوالہ دیا گیا تھا ان کو میٹ نہیں کرتی تو پھر وہ جو ہم نے ادائیگی کی ہے وہ ادائیگی تصور کی جائے گی as a normal expenditure and it will not be capitalised اس کو ہم بیلنس شیٹ میں نہیں شو کریں گے بلکہ چارج آف کر دیں گے پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اگینسٹ انٹینجبل ایسٹ ہم اسی وقت ریکگناز کرتے ہیں کہ اگر future economic benefits that are attributable to the asset will flow to the enterprise یعنی فیوچر اکنامک بینیفٹس جو اس ایسٹ کے استعمال کی وجہ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ آئندہ حاصل ہوں ہمیں اور اس انٹینجبل ایسٹ کی کاسٹ جو ہے وہ ریلائبلی لفظ ریلائبلی ہے ریلائبلی میجر ہو سکے یعنی ایک یقین سے ہو سکے ایک صحیح طریقے سے ہو سکے یہ نہیں کہ جی خیال آ رہی ہے یا ایسٹی بہت زیادہ کوئی ویگ قسم کا ایک ایسٹیمیشن ہے کہ ہاں جی ایسے ہوگا وہ والا معاملہ نہیں اس کو آپ ایک ڈیفینیٹ انداز میں آپ اس کو کاسٹ کو جو ہے وہ میجر کر سکے انٹینجبل ایسٹ دوسرے ایسٹس کی طرح should be measured at cost جب آپ اس کو کریٹ کریں گے ایک دفعہ تو it will be measured at cost یعنی شروع میں جس وقت آپ کریٹ کرتے ہیں وہ ایسٹ اور اپنی کتابوں میں اس کو لانا چاہتے ہیں تو وہ ایٹ کاسٹ آئے گا اگر اس انٹینجبل ایسٹ کو ہم نے کسی سے خریدا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک قیمت ادا کی ہے اور وہ قیمت جو ہے وہ پھر اس کی کاسٹ ہوگی اور وہ ایک ریلائبل میجر بن جاتا cost of the intangible asset comprise its purchase price including any duties and non refundable taxes and any directly attributable expenditure on preparing the asset for its intended use I think straightforward کہ جی cost of the intangible asset میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے اس کی قیمت خرید اس پہ اگر کوئی ڈیوٹیز دی گئی ہیں اور کوئی ایسے ٹیکسز کی ادائیگی کی گئی ہے جو کہ نان ریفنڈیبل ہے اور اس کے علاوہ کوئی خرچہ جو کہ ضروری ہے اس ایسٹ کو پروڈکشن میں لانے کے لیے اس سے افادہ حاصل کرنے کے لیے تو وہ بھی اس میں جو ہے کاسٹ میں شامل ہوگا اب اس کے علاوہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک کاروبار خرید رہے ہیں اور اس کاروبار کی جو قیمت کی ادائیگی ہم کرتے ہیں اس میں اس کی گڈ ول ریپوٹیشن وغیرہ کی بھی ایک قیمت شامل ہوتی ہے اور جہاں پہ کچھ اس قسم کی سچویشن ہوگی کہ جہاں پہ ہم نے کوئی کاروبار خریدا ہے یا بزنس کو خریدی ہے تو وہاں پہ اس ایسٹ کی کاسٹ کا بیسس جو ہے وہ فیئر ویلو ہوگا جس تاریخ کو ہم نے وہ بزنس ایکوائر کی ہے کیونکہ ایک آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کی گڈ ول جو ہے یا ریپوٹیشن جو ہے اس کے بھی اتنے لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں وہ کس طریقے سے آپ نے ڈیٹرمن کیا کہ جی اس کی گڈ ول کی قیمت جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے ہے کیونکہ کوئی مارکیٹ میں اس کا لین دین نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے وہ تو صرف ایک لوگوں کی اوپینئن ہے اس پرٹیکولر بزنس کے بارے میں اور چونکہ آپ بزنس کو خرید رہے ہیں اور آپ یہ ضروری سمجھ رہے ہیں کہ وہ برانڈ نیم یا وہ پروڈکٹ نیم یا وہ گڈ ول جو ہے وہ بھی ایکوائر کرنا ضروری ہے تو اس کی آپ ایک قیمت ادا کر رہے ہیں بیچنے والے کو تو وہ بیسکلی اس کا مارکیٹ ویلیو ہے یا فیئر ویلیو ہے جس تاریخ کو آپ نے وہ بزنس جو ہے وہ خریدی یا ایکوائر کی تو اس طریقے سے بزنس ایکوائر کرنے کے وقت جو کوئی قیمت ادا کی جائے گی فار گڈ ول اس کی ویلویشن جو ہے یا اس کا ویلو جو ہے وہ فیئر ویلو ہی بیسس بنے گا اور اس ڈیٹ آف ایکوزیشن کے حوالے سے وہ فیئر ویلو اسٹیبلش ہوگا اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ intangible assets may be created free of charge or at a nominal value as a result of a government grant مثال کے طور پہ airport landing rights licence to operate radio T V channels import licence or quotas and access other restrict territories یہاں پہ بیسکلی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس کا کیا مطلب کہ جہاں پہ جہاز اترتے ہیں اور چڑھتے ہیں اس کا اختیار اگر ایک سول ایویشن اتارٹی کو آپ نے دے دیا ہے تو اور سول ایویشن اتارٹی وہاں پہ جہاز ہوائی جہاز اتارنے چڑھانے کے لیے پیسے لیتا ہے تو وہ جو انٹینجبل ایسٹ ایک کریٹ ہو گیا وہ رائٹ right جو کریٹ ہو گیا the right to grant landing facility وہ رائٹ right جو ہے اس کا کچھ ویلو بن جاتا ہے licences to operate radio T V channels اب یہ لائسنس آج کل جو ہیں اب ان کی قیمت ایک مقرر کر دی گئی ہے کہ اتنے ملین ڈالر ہے یا جو بھی ہے اس کو آپ کو T V channel set up کرنا ہے یا ریڈیو چینل سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ ادائیگی کریں گے اور آپ کو ایک فریکوینسی الاٹ ہوگی اور آپ اس فریکوینسی پہ اپنی نشریات جو ہیں وہ ٹیلی کاسٹ کریں گے یا براڈ کاسٹ کریں گے تو اس کی اب لائسنس کی فی ہو گئی وہ سچویشن شاید نہیں کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کسی کو یہ ایک اختیار گیا ماں سے بھائی شاید پاکستان کے اندر پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی تھی کیونکہ وہ گورنمنٹ کا خود ایک کریٹ کیا ہوا ادارہ تھا اور گورنمنٹ کے ہی پیسے سے وہ چلتا رہا لہذا وہ انہرنٹ رائٹ ہے اس کا لیکن جتنے کمرشل ریڈیو اسٹیشن اب آ رہے ہیں ان سب کے لیے ایک مقرر کردہ فی ہے چارج ہے جو حکومت اجازت دینے کے لیے ان کو ان سے لیتی ہے سو so, سچویشن تھوڑی سی ہمارے یہاں پہ شاید اتنی اپلیکیبل نہیں ہے اسی طریقے سے ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس کی بات ہے اب ایئرپورٹ لینڈنگ رائٹس کی جہاں تک تعلق ہے وہ بھی ادارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے سول ایویشن اتارٹی پاکستان میں جو ہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور گورنمنٹ نے اپنے پاس ہی رائٹ رکھا ہوا ہے اس کو وہ لینڈنگ رائٹس وغیرہ دینے کا اور دوسرے رائٹس جو ہیں ایئرپورٹ کے حوالے سے وہ سول ایویشن میں ویسٹ کرتے ہیں سول ایویشن نے آگے وہ کسی کو سب لیٹ نہیں کیے یا بیچے نہیں وہ رائٹس اگر وہ کسی اور کو کہ جی خود تو ایک اونر کے طور پہ وہ بیٹھ گیا لیکن اس نے آگے وہ ایکچول رائٹس جو آ, وہ کسی اور کو بیچ دی اور کوئی اور ایجنسی بیچ میں آ کے پرائیویٹ سیکٹر کی لیٹ سے ایجنسی آ کے وہ رائٹس ایکسرسائز سول ایویشن کے بہا پہ کر رہی ہے تو اس رائٹس کی وہ پھر قیمت ادا کرے گی اور وہ رائٹس اس کو ایک خاص مدت کے لیے دیے جائیں گے تو اس طریقے سے اس کے لیے تو کاسٹ ہو گئی اور وہ رائٹ آف اتنے عرصے میں جتنے عرصے کے لیے کہ وہ رائٹس ملے ہیں وہ اس کو جو ہے رائٹ آف کر دے گا اس کاسٹ کو تو گرانٹس والا معاملہ جو ہے وہ اب قدرے ختم ہو چکا ہے کہ جی جہاں پہ فری یا فری آف کاسٹ یا حکومت کی طرف سے نوازا جا رہا ہے کسی کو کہ جناب آپ کو ہم یہ ایک لائسنس دے رہے ہیں وہ معاملے جو ہیں وہ بہت حد تک جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب ہر چیز کی ایک کاسٹ ہے یہ تو ایک ہم نے اور طریقہ آپ کو بتایا کہ جی جس طریقے سے ایک رائٹ یا ایک ان پرٹیکولر ایسٹ جو ہے نان انٹینجیبل ایسٹ جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے اور اس کی کاسٹ کیسے ارائیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ an enterprise may choose to recognise both the intangible asset and the government grant at a fair value initially یعنی اگر گورمنٹ نے آپ کو کوئی گرانٹ دی ہے کہ جی آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن جس کو یہ گرانٹ مل رہی ہے وہ کہے کہ صاحب یہ ہم گرانٹ بھی علیحدہ طریقے سے شو کریں گے اور جو رائٹ ہے اس کا ہم ایک ویلیو اسیس کرتے ہیں اور اس ویلیو کو بھی ہم علیحدہ سے شو کریں گے کیونکہ یہ ویلیو جو ہے یہ ہم نے ریکور کرنا ہے یا ہم نے ارن کریں گے ہم اس کو آگے سب لیٹ کر کے یا دوسرے لوگوں کو دے کے یا فرینچائز کر کے کسی طریقے سے بھی اس کو کرنا ہے تو یہ بھی ممکن ہے if the enterprise chooses not to recognise the asset at its fair value it may recognise the asset at the nominal amount paid plus any expenditure incurred for preparing the asset for its intended use یہ میں ذرا دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں if the enterprise enterprise choose not to recognise the asset at its fair value the asset may be recognised at the nominal amount paid plus any expenditure in for preparing the asset for its intended use اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر ایک انٹرپرائز یہ چوز کرتی ہے یا یہ الیکٹ کرتی ہے کہ ہم اس ایسٹ کو فیئر ویلو پہ نہیں شو کرنا چاہتے تو اس انٹرپرائز کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس ایسٹ کو ایک نامنل ویلو پہ نامنل اماؤنٹ پہ اس کو شو کرے اور اس میں وہ تمام خرچہ ایڈ کر دے جو اس کو ایک ایسے اس ایسٹ کو ایک پروڈکٹیو یا یوزبل کنڈیشن میں لانے کے لیے ضروری تھا تو اس کی بھی اجازت ہے ورنہ عام طور پہ the assets intangible asset and the government grant must be recognised at fair value to begin with یہ پوزیشن جو ہے یہ بنتا اب کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایسٹس ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیے جاتے ہیں اب in case of exchange with a dissimilar asset اگر ایک جیسے بائیں نہ ہی ایک جیسے ہیں تو پھر کوئی زیادہ معاملہ نہیں کہ ہاں جی ایک جیسی ہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن in case of an exchange with dissimilar asset the value of the item acquired is the fair market value of the item surrendered and adjusted for any cash or cash equivalent transferred جہاں پہ ڈسملر یعنی مختلف قسم کے ایسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایکسچینج کیا تو وہاں پہ مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ جی ایک کتاب کے کاپی رائٹ کتاب جو ہے لیٹ سے ہسٹری کی کوئی کتاب ہے خاص کتاب ہے اس کے رائٹس آپ سیل کرتے ہو با ایوز رائٹس کے بچوں کی سٹوریز یا فیری ٹیلز کی کتابوں کے لیے تو وہ ڈسملر ٹائپ آف ایسٹ ہیں تو دونوں ٹریڈ مارکس یا کاپی رائٹس لیکن مختلف ہیں فیلڈز مختلف ہیں ایک جیسی چیز نہیں ہے تو اب جو قیمت آپ کو مل رہی ہے اس کاپی رائٹ کو سرنڈر کرنے کی اس ایسٹ کو سرنڈر کرنے کی بیچنے کی بیچ کر کے بیچنے کی وہ قیمت جو ہے وہ مارکیٹ ویلیو ہوگا اس کا جو ہم خرید رہے ہیں وہی چیز تصور کی جائے گی پلس اینی کیش یا کوئی کیش اکویولنٹ ہم جو اضافی طور پہ پے کریں گے اگر وہ دونوں قیمتیں برابر نہیں ہیں تو اس طریقے سے ایکسچینج آف ایسٹس کے اندر ہم جو ڈسملر ایسٹس ہیں وہاں پہ یہ فرق آ جائے گا کہ آپ کیش بھی دے رہے ہیں اور ویلو جو اسٹیبلش ہوا وہ ویلو وہ اسٹیبلش ہوا جو آپ ایکوزیشن کے لیے جو ایکوائر کر رہے ہیں ایسٹ اس کے لیے آپ دے رہے ہیں in case of exchange with similar asset the value of the item acquired is the carrying amount of the item surrendered adjusted for any cash or cash equivalent transfer یعنی اگر سملر ایسٹ ہے تو جو آئٹم ایکوائر کر رہے ہیں اس کا ویلو جو ہے وہ کیرنگ اماؤنٹ ہوگا اس آئٹم کا جس کو آپ دے رہے ہیں اور اگر ان دونوں ویلوز میں کوئی فرق ہے تو پھر وہی کیش جو ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ آئے گی اور وہ کیش دیا جائے گا لیکن وہ اس میں شامل ہوگا اس کی کاسٹ میں کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہماری اپنی وجہ سے ایک گڈ ول جو ہے وہ create internally generated goodwill ہے ہماری اپنی وجہ سے ہو گئی تو آئی اے جو ہے وہ انٹرنلی جنریٹڈ گڈ ول کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ it should not be recognise as an asset to assess whether internally generated asset meets the criteria for recognition and enterprise classes the generation of asset into following phases research phase and development phase اب یہ چیز جو ہے یہ یہ ہے کہ جی ایک شخص ایک خیال کا اظہار کرتا ہے وہ خیال اس قابل ہے کہ اس کو ریالٹی میں حقیقت میں اس کو کنورٹ کیا جائے لیکن اس کنورژن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریسرچ کی جائے اور ریسرچ کر لینے کے بعد پھر دوسری سچویشن آتی ہے کہ وہاں پہ اس ایسٹ کی ریسرچ اس کو کر لینے کے بعد سکسیسفلی ریسرچ کر لینے کے بعد اس کو ڈیویلپ کیا جائے کمرشل پوائنٹ آف ویو سے کہ اس کو کمرشلی آپ ایسٹ کو بیچ سکیں ایسٹ کا ویلیو تو ہو گیا اس خیال کا ویلیو تو ہو گیا لیکن وہ ویلیو کیا ہے ابھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس خیال کا ویلیو تبھی صحیح پتہ چلے گا کہ اگر وہ ایک ریالٹی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ ریالٹی جو ہے وہ مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت تک تو وہ خیال ایک خیال ہے سو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اب بات آئی کہ جی کسی بھی تھاٹ کو کسی بھی کانسپٹ کو آپ ایک ویلو دے سکتے ہیں جو کہ آپ کمرشل پروڈکٹ میں کنورٹ کر سکیں اب ریسرچ کرتے ہیں ایک پہلے تو ایک سوچ ہے اس کے بعد اس کو تمام ایسٹس اور سائڈ سے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کو کمرشلی کیسے چلا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ نو آئی ایس یہ کہتا ہے کہ no intangible asset rising from research or from research phase of an internal project should be recognised یعنی آپ نے ریسرچ کر لی آپ نے ریسرچ کرنے کے بعد اس فیصلے پہ آپ پہنچے کہ جناب یہ کانسپٹ یا یہ خیال یا یہ جو سوچ ہے اس کو ریالٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے یہ آپ نے ریسرچ کر لی لیکن ابھی ریالٹی میں کنورٹ نہیں ہوا تو اس سٹیج پہ جتنا خرچہ کیا ہے وہ ابھی خرچہ ہی رہے گا اور اس کو خرچہ ہی تصور کیا جائے گا اس کو اور کچھ نہیں کیا جائے گا expenditure on research or from research phase of an internal project should be recognise expense when incurred اور جیسے ہی وہ ایکسپینس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ریکگناز ہمیں کر لینا چاہیے ان انٹینجیبل ایسٹ اب ریسرچ ہم نے ختم کر دی اور ریسرچ سے ہم نکل کے ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ریسرچ کی بیسس کے اوپر کہ یہ کانسپٹ جو ہے یہ ایک پروڈکٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ پروڈکٹ جو ہے یہ مارکیٹ میں بک سکتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈیولپمنٹ فیز کے اندر an intangible asset arising from development or from development phase of an internal project should be recognized if and only if an enterprise can demonstrate all of the following: the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale, its intention to complete the asset and use or sell it, and its ability, number 3, its ability to use or sell the asset اب یہ ساری بات یا ساری گفتگو کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈیولپمنٹ اسٹیج میں اب آپ آ گئے آپ نے ریسرچ کر کے یہ تہیا کر لیا کہ یہ جو کانسیپٹ ہے یا جو, جو آئیڈیا ہے اس کو ہم ریالٹی میں کنورٹ حقیقت میں کنورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو اور اس کو کمرشلی جو ہے وہ بیچا بھی جا سکے گا یا اس کو ہم اگر کمرشلی نہیں بیچتے لیکن ہم اپنے لیے استعمال کریں گے تو ہمیں اس سے یہ خاطر خواہ فائدے ہمیں حاصل ہوں گے تو یہ تو آپ نے تعین کر لیا ریسرچ کے اندر اب آپ ڈیولپمنٹ اسٹیج پہ آئے جو کہ سیکنڈ اسٹیج ہے ریسرچ اسٹیج تک جتنا کام جو ہے جتنا اخراجات جو ہیں آپ نے کیے وہ آپ نے چارج آف کر دیے ایز کرنٹ ایکسپینڈیچر اب آئے آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈیویلپمنٹ میں اگر وہ کہتا ہے کہ جی ٹیکنیکل فیزیبلٹی یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ پروڈکشن اس کی ہو سکتی ہے یا یہ ریالٹی میں کنورٹ ہو سکتا ہے اور اس کی یوزیج یا سیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے نمبر دو جو ادارہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہے وہ اس ایسٹ کی ڈیولپمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا اور اس کو آگے استعمال کرے گا یا بیچے گا اور تیسرا یہ کہ وہ ادارہ اس قابل ہے کہ وہ اس چیز کو بیچ سکے یا استعمال کر سکے تو تب جو ہے وہ کاسٹ جو ہیں وہ ریکگنائز ہوں گی وہ کیپٹلائز ہوں گی اس وقت تک جب تک وہ ڈیولپمنٹ فیس چلتا رہے گا اس کے علاوہ اور بھی چند ایک شرائط ہیں how the intangible assets will generate probable future benefits, the availability of technical, financial and other resources to complete the asset, ability to measure the expenditure attributable to the intangible asset during development reliably. So, باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان انٹینجیبل ایسٹ سے فیوچر اکنامک بینیفٹس ارائیز ہوں گے اس کے استعمال سے یا اس کو بیچ کے جو ہے وہ ہمیں ریونیو اسٹریم ہماری جو ہے کوئی بنے گی یا ہم اس سے جو ہے ہماری کاسٹ میں کوئی ریڈکشن آئے گی یا ایفیشنسیز میں امپروومنٹ آئے گی کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے وہ ہماری آرگنائزیشن کو ہوگا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے ادارے کے پاس وہ تمام ٹیکنیکل اور فائنینشیل اور دوسرے ریسورسز اویلیبل ہے جو کہ چاہیے اس ایسٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور تیسری چیز جو ہے اور آخری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ability to measure the expenditure attributable to the intangible asset during development وہ ہونی چاہیے کہ ہم اس ایکسپینڈیچر کو جو ہے جو کہ اس انٹینجیبل ایسٹ سے کریٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر اس کو کریٹ کرنے میں اس کو ٹینجیبل ایک صورت دینے میں جو خرچ ہوگا اس کو ہم ریلائبلی میجر کر سکیں تو یہ ہو گئی ڈیولپمنٹ اسٹیج کی بات subsequent expenditure or an intangible asset after its purchase or its completion اب یہ ہو گیا کہ جی آپ نے ڈیولپ کر لیا ریسرچ ڈیولپمنٹ کے ڈیولپمنٹ کے اندر جتنی کاسٹ آئی وہ آپ نے کیپٹلائز کر دی آپ نے کہا کہ جی یہ اس آئیڈیا کو ڈیولپ کرنے کی اس کی کاسٹ آ گئی اس کے بعد جتنی کاسٹ آتی ہے subsequent expenditure on intangible asset after its purchase or its completion should be recognise as an expense when it is incurred unless یعنی جب ایک دفعہ وہ چیز بن گئی اور سکسیسفلی بن گئی تو اس کے بعد جو ہے جو بھی اخراجات اس کو مزید بیچنے پہ رکھنے پہ جس چیز پہ بھی ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈیچر کے طور پہ ریکگناز کیے جائیں گے کرنٹ ایکسپینڈیچر کے طور پہ اور وہ پروفٹ اینڈ لاس میں رائٹ آف ہو جائیں گے بشرط کے it is probable this expenditure will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards یعنی ہم نے وہ جو خرچہ کیا ہے اس خرچہ کرنے کی وجہ سے اس پروڈکٹ کی جو ہم نے ڈیولپ کیا ہے اس آئیڈیا کے بیسس کے اوپر اس پروڈکٹ میں مزید بہتری آ جائے گی اور اس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی اور اس وجہ سے وہ ہمیں بہتر ریونیوز جنریٹ کر کے دے سکے گا یا بہتر اکنامک بینیفٹس جنریٹ کر سکے گا ہمارے لیے تو تب وہ خرچہ جو ہے وہ رائٹ آف نہیں کریں گے اس کو بھی آپ کیپٹلائز کر لیں گے اور دوسری چیز اس خرچے کے بارے میں کہ it can be measured and attributed to the asset reliable so یہ کاسٹ کو ڈٹرمن کرنے کی بات ہو گئی اب آئیے کہ جی یہ جو ہم نے کاسٹ اس سوچ کی اس خیال کی اس انٹینجبل ایسٹ کی ہم نے جب ڈٹرمن کر لی اور ہم اس کو یہاں تک لے آئے کہ اب وہ ایک commercially usable exploitable sellable asset جو ہے وہ بن گیا تو بات یہ ہوئی کہ وہ جتنا خرچہ تھا ہم نے کیا وہ خرچہ جو ہے وہ اب رائٹ آف کیسے ہو کیونکہ آہستہ آہستہ اس کو جو ہے وہ بکس میں سے چارج آف کرنا ہے اس کے بارے میں آئے یہ کہتا ہے کہ the depreciable amount of an intangible asset should be allocated on a systematic basis over the best estimate of its useful life and the maximum useful life allowed is twenty years یعنی زیادہ سے زیادہ بیس سال کے اندر وہ ایسٹ جو ہے اس کو رائٹ آف کر دینا چاہیے لیکن اس کی جو یوزفل لائف ہے جس میں کہ وہ اس کا استعمال ہوگا اور صحیح استعمال ہوگا اور اس کے ریونیو اسٹریمز جو ہیں وہ ایک سرٹن لیول پہ رہیں گے وہ عرصہ تعین آپ کیجئے اور ایسٹیمیٹ کیجئے کہ اس کی یہ یوزفل لائف جو ہے وہ کیا ہے وہ یوزفل لائف کسی بھی صورت میں بیس سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی سو so, اس عرصے کے اندر آپ کو جو کاسٹ ہے relating to this intangible asset وہ آپ رائٹ آف کریں گے subsequent to the initial measurement and intangible asset is carried in the books at cost less accumulated amortisation and any accumulated impairment loss or alternatively at a revalued amount being its fair value at the date of revaluation less any subsequent accumulated amortization and any subsequent impairment loss. یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے فکسڈ ایسٹس کے حوالے سے بھی کہی تھی کہ بیسکلی انیشل میجرمنٹ کے بعد انٹینجبل ایسٹ جو ہے وہ کتابوں میں کاسٹ مائنس جتنا اماؤنٹ رائٹ آف کر دیا گیا ہے لیس وہاں پہ ڈپریسیشن تھا یہاں پہ لفظ ایمورٹائزیشن ہم استعمال کر رہے ہیں ایمورٹائز ہوتے ہیں کچھ ایکسپینسز ڈپریشیٹ ہوتے ہیں وہ ایز فزیکل ایسٹس ڈپریشیٹ ہوتے ہیں اور اس قسم کی چیز جو ہے وہ ایمورٹائز ہوتی ہے اس کو رائٹ آف ایمورٹائزیشن کا مطلب رائٹ آف ہی ہے تو جتنا اماؤنٹ جتنے سال وہ رائٹ آف ہو گیا اور اگر اس کی کوئی قدر میں یا ویلیو میں یہ تصور کیا گیا کہ جی کوئی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو وہ اگر لاس جو ہے اس کو ریکگنائز کیا ہے تو وہ لاس بھی اس میں سے مائنس کی جائے گی آلٹرنیٹولی وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ری ویلوڈ اگر اس کی ری ویلویشن کی گئی ہے اس ایسٹ انٹینجبل کی کہ جی تو پھر وہ ری ویلوڈ اماؤنٹ اور minus any subsequent amortisation and subsequent impairment loss تو یہ میجرمنٹ ہے سبسیکوینٹ ٹو initial ریکگنیشن اب میرا یہ خیال ہے کہ ہم انٹینجیبل ایسٹس کا ذکر آج کے لیکچر میں یہاں پہ ختم کر دیں آئندہ کے لیکچر میں ہم اسی موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے اور اس کو آگے لے کر چلیں گے شکریہ